يا يا أيها أيها الناس اتقوا اتقوا ربكم الذي الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الله الله تساءلون به والأرحام إن كان عليكم رقيبا الذين آمنوا وقولوا قولا سديدا لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن یادیدم الله ورسوله فقد فقط فن عظيما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 ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الربا وآكله ومؤكله وكاتبه وشاهده وهم يعلمون وهم سواء معزز ناظرين أو حاضرين میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اور ایک حدیث پڑھی ہے ان دونوں کے اندر سود کی مذمت اور اس کی ہلاکت و بربادی کو بیان کیا گیا ہے آج ہمارے خطبے کا موضوع سود کی نقصانات نہیں ہیں اور نہ ہی اس کی مذمت ہے کیونکہ ہر مسلمان جانتا ہے دین اسلام کے اندر سود حرام ہے سود لینے والے پر لانت ہے دینے والے پر لانت ہے گواہ بننے والے پر لانت ہے اور سود پر لانت بھیجی گئی ہے سود لینے دینے والوں کے لیے جہنم کی وہی سنائی گئی ہے جو سود لیتا اور دیتا ہے گویا کہ اللہ سے اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کرتا ہے تباہی ہے اس کے اندر برکت نہیں ہے نقصان ہی نقصان ہے فرد کے لیے بھی پوری سوسائٹی اور معاشرے کے لیے آج ہمارے معاشرے میں سود کی بہت ساری شکلیں رائج ہیں اور لوگ اسے دھرلے کے ساتھ کرتے ہیں حالانکہ وہ سود اور حرام ہوتا ہے سود ہے وہ لیکن اس کے باوجود بھی لوگ دھڑلے کے ساتھ کرتے ہیں اور اس کو جائز سمجھتے ہیں اکثریت اس کا ارتکاب کرتی ہے انہی میں سے کچھ شکلیں آج آپ کے سامنے ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے ایک شکل تو یہ ہے سود کی جو ہمارے معاشرے میں کثرت سے رائج ہے وہ یہ ہے کہ پرانا زیور ہوتا ہے عورتوں کے پاس اسے لے کر جاتی ہیں سنار کے پاس سنار کیا کرتا ہے پرانا زیور لیتا ہے اور نیا زیور اس سے کم وہ ذمے دیتا ہے یہ حرام ہے ناجائز ہے یہ کیا ہے سود ہے بالکل ایسا کرنا جائز نہیں ہے جیسے آپ کے پاس نوٹ ہے پرانی اور نئی نوٹ دونوں کی قیمت برابر ہے ایسے ہی سونا پرانا یا نیا شریعت کی نظر میں دونوں برابر ہے اس لیے کم بیچ کر کے بدلنا جائز نہیں ہے آپ کے لیے کیا جائز ہے کہ آپ اسے بیچ دیں اس کو اور بیچنے کے بعد اسے پیسے لے لیں اس کے بعد پھر آپ اس سے نیا زیور خریدیں لیکن عام طور سے جو چیز رائج ہے وہ یہی کہ پرانا زیور دے کر کے نیا زیور لے کر کے عورت چلی آتی ہے اس کا نئے زیور کا وزن کم ہوتا ہے وہ آپ سے زیادہ لے گا دس کلو دس گرام ہے پرانا زیور وہ آپ کو چھ گرام دے گا یا آٹھ گرام دے گا تو ایسا کرنا قطام جائز نہیں شریعت کے اندر حرام اور ناجائز اسی طریقے سے آپ دیکھیں ہمارے یہاں شادی بیاہ ہوتا ہے آپ کو زیور بنوانا ہے آپ کیا کرتے ہیں عام طور سے لوگ کیا کرتے ہیں زیور دکان پہ جائیں گے سونار کے پاس اور کہیں گے کہ ہم کو فلاں مہینے میں اتنا زیور چاہیے اور یہ آپ مجھے بنا کر کے دے دیجئے گا اور میں آپ کو پیشگی کیا کرتا ہوں پچاس ہزار روپئے دے دیتا ہوں باقی پورا پیسہ کب دوں گا جب زیور لے کر کے جاؤں گا تب دوں گا یہ ایڈوانس آپ کے پاس ہے دس ہزار بیس ہزار پچاس ہزار جو بھی دے دیں اور اس کے بعد جب زیور لے جاؤں گا تو پورا پیسہ دوں گا یہ بھی حرام ہے قطام جائز نہیں ہے یہ یہ بھی سود کی ناجائز شکلیں ہیں آپ سونا خرید رہے ہیں نقد خریدیے آپ کو جتنا سونا لینا چاہیے بھی ہم کو فلاں فلاں سونا چاہیے قیمت طے ہو جائے آپ قیمت اس کو دے دیں اس میں ادھار جائز نہیں ہے کہ آپ بعد میں لے کر کے سونا لے جائیں بعد میں پیسہ دیں یا کچھ پیسہ دے دیں بعد میں سونا لے کر کے جائیں نہیں دونوں صورتیں حرام ہونا جائز حالانکہ کثرت سے چیز ہمارے معاشرے کے اندر ہوتی ہے آدمی کو دو تین لاکھ چار پانچ لاکھ روپے کا زیور بنوانا ہے کچھ پیسے ایڈوانس دے دیتا ہے اور بول دیتا ہے کہ بعد میں آ کر کے ہم لے جائیں گے اور اس طریقے سے وہ تیار کر کے رکھتا ہے اور باقی پیسے بعد میں جا کر کے دے دیں گے حرام ایسا کرنا شریعت نے باقاعدہ اس کو ناجائز قرار دیا ہے حرام قرار دیا ہے جی ہاں اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ ہمارے یہاں پگڑی پر کچھ لوگ کاروبار کرتے ہیں پگڑی سمجھتے ہیں ہیوی ڈپوزٹ جسے کہا جاتا ہے کہیں اسے پگڑی کہتے ہیں کہیں اسے ہیوی ڈپوزٹ کہتے ہیں کہیں کچھ اور نام دیتے ہوں گے اس کی شکل یہ ہوتی ہے کہ آدمی کے پاس گھر ہے مان لیجئے یا آدمی کے پاس دکان ہے یا آدمی کی کوئی بھی چیز ہے وہ کیا کرتا ہے وہ کسی کو دیتا ہے اور اسے پیسے لیتا ہے ٹھیک ہے اور ایک آدمی اسے دیتا ہے پیسہ اور جا کر کے اس کے یہاں رہتا مثال کے طور پر روم کی بات لے لیں فلیٹ کی بات لے لیں ایک آدمی کے پاس مکان ہے گھر ہے اب وہ کیا کرتا اس کو پیسے کی ضرورت ہے زیادہ اماؤنٹ چاہیے اس کو کوئی آدمی کسی کو دس بیس لاکھ قرضہ نہیں دے گا تو کیا کرتا ہے وہ کہتا بھائی میرا یہ گھر ہے آپ آئیے میرے گھر میں رہیے اور مجھے آپ پانچ لاکھ روپیہ دے دیجئے آپ سال دو سال رہیے جب آپ گھر خالی کریں گے تو میں آپ کو پانچ لاکھ روپیہ واپس کر دوں گا اسے ویز ڈپوزٹ کہا جاتا ہے یا اسے پگڑی کہا جاتا ہے یہ بھی حرام و ناجائز کیوں حرام ہے اس لیے کہ وہ جو رہتا ہے روم گھر کے اندر اس کا کرایہ نہیں دیتا تو یہ گویا کہ اس نے قرضہ دیا اور ہر وہ قرض جس کے اندر نفع ہو فائدہ ہو وہ سود کہلاتا ہے اب وہ جو ہر مہینے کا کرایہ اس کا بچ رہا ہے اس کا بچ رہا ہے وہ ہر مہینے کا کرایہ دس ہزار کرایہ ہے پانچ ہزار کرایہ جو بھی ہے وہ نہیں دے رہا ہے تو وہ گویا کہ اس کا بچ رہا ہے تو اس قرض کی بنا پر وہ فائدہ اٹھا رہا ہے جو اس نے اس کو دیا ہے تو ایسی شکل حرام اور ناجائز باقاعدہ قاعدہ ہے کلو قرض نفا نفاوا ربا ہر قرض جو نفع لے کر کے آئے وہ حرام ہوتا ہے ربا ہوتا سود ہوتا ہے ہمارے یہاں لوگ جو ہے دھڑلے کے ساتھ کرتے ہیں کسی کے پاس کھیت ہے زمین ہے اس کے پاس اور اس کو پیسہ چاہیے اس کا بیٹا سعودی عرب آنا چاہتا ہے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے زمین ہے اس کے پاس تو کیا کرے گا زمین دے دے گا کسی کو کہے گا کہ آپ میری زمین کھیت لے لو کھیتی باڑی کرو کچھ بھی کرو اس کے اوپر اور آپ مجھے پانچ لاکھ دے دو دو لاکھ دے دو جب میں دو لاکھ واپس کروں گا تو آپ مجھے زمین واپس کر دینا یہ حرام نہ جائے وہ کھیتی باڑی کرتا ہے اس کے اوپر فصل اگاتا ہے فائدہ لیتا ہے وہ دو لاکھ اس کا تو سیف ہے محفوظ ہے اس میں ایک روپیہ کم نہیں ہوگا اس کا تو وہ دو لاکھ بھی اس کو مل رہا ہے اور اوپر سے فائدہ بھی مل رہا ہے اس کو کھیتی باڑی کر رہا ہے اس کے اندر اور اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے تو یہ کیا ہے شکل یہ حرام اور ناجائز ہے یہ گاؤں دیہات کے اندر یہ چیز بہت رائج ہے زمین والا اور شہروں میں فلیٹ کا مسئلہ بہت رائج ہے گھر کا اور مکان کا کہ آدمی کے پاس گھر ہوتا ہے تو بڑے لمبے اماؤنٹ کے اوپر وہ کسی کو دے دیتا ہے اور اسے کرایہ نہیں لیتا کرایہ لیں گے تو جائز ہو جائے گا اگر کرایہ نہیں لیں گے تو حرام و ناجائز ہوگا جی ہاں تو اس لیے جو ہے یہ چیز بھی ہمارے معاشرے کے اندر کثرت سے ہے ایسے آپ دیکھیں کہ کیا نام ہے کمپنیوں کے اندر خاص طور سے جو لوگ آزاد ویزے والے ہیں آزاد ویزا تو ہوتا نہیں ہے آزاد کام کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کسی کے یہاں کام کرتے ہیں اور ایسی صورت میں ان کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے پیسہ بھی ان کو نہیں مل رہا ہے پیسہ بھی ان کو نہیں مل رہا ہے تو کیا کرتا اپنی سیلری بیچ دیتا ہے اس کی سیلری آئے گی پانچ ہزار ریال اب اس کو پیسے کی ضرورت ہے اور جو آدمی لگایا ہے اسے کام پر وہ کیا نام ہے ابھی سیلری نہیں آئی ہے تو ایک آدمی کہتا بھائی مجھے سیلری دے دو چار ہزار میں اور جب سیلری آئے گی تو میں لے لوں گا تو ایک ہزار جو لیتا ہے نا یہ پیسے کے بدلے پیسہ لے رہا زیادہ یہ سود ہے حرام اور ناجائز یہ اور اسی شکل جیسے آپ کسی کو سو ریال نوٹ دے کر کے ایک سو دس ریال لیں آپ وہی ہے یا نبے روپیہ لیں تو یہ حرام اور ناجائز ہے تو وہی شکل یہ بھی ہے اور یہ چیز بہت رائج ہے کمپنیوں کے اندر جو لوگ کام کرتے ہیں انسان لوگوں کی مجبوریوں کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور پانچ ہزار کو چار ہزار تین ہزار جتنا انسان مجبور ہوتا ہے اتنا کم میں اس کو دے دیتا ہے اور ایک مہینے بعد تنخواہ آتی ہے پورا لکھا پڑھی ہوتا ہے اور اس طریقے سے وہ پیسہ لے لیتا ہے اگرچہ دونوں لکھا پڑھی کر لیں دونوں راضی ہوں تو بھی حرام جو چیز شریعت کے اندر حرام ہے لوگوں کی رضامندی سو چیز جائز نہیں ہوتی جنا حرام ہے اور لڑکا اور لڑکی راضی ہو جائیں تو کیا جنا جنا جائز ہو جائے گا حرام رہے گا سود حرام ہے شریعت کے اندر کوئی بھی راضی ہو جائے کتنا بھی دونوں اتفاق کر لیں وہ حرام ہی رہے گا تو کسی بھی صورت میں چیز جائز نہیں ہے یہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر کثرت سے یہ چیز پائی جاتی ہے اور لوگ باقاعدہ اس کا کاروبار کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں باقاعدہ کتنے لوگوں کے سوال آتے ہیں ہمارے پاس کہ بھائی کیا یہ سیلری ہم اس طریقے سے کاروبار کرتے ہیں کیا لیے جائز ہے کہ جائز نہیں ہے پیسہ ان کے پاس ہے اور اس طریقے سے کاروبار کرتے ہیں اور یقین جاری ہے کہ سود جو کاروبار کرتے ہیں ان کے ہاں کبھی برکت نہیں ہوتی کبھی فائدہ نہیں ہوتا سوائے نقصان کے اللہ کے سب کہتی سے با فائدہ کہ سود کتنا بھی انسان لے لے اس کا انجام آخر میں تباہی ہے بربادی ہی ہے آپ دیکھ ڈالیے پوری تاریخ پر ڈالیے پورے معاشرے پر نظر ڈالیے تجربہ کیجئے دیکھیے لوگوں کو جو بھی سودی کاروبار کرتے ہیں امن و سکون چین سب ختم ہو جاتا ہے اور اس طریقے سے آخر میں تباہ و برباد ہی ہوتے ہیں تباہ و برباد ہوتے ہیں اس لیے کبھی بھی سود کے اندر بڑھائی نہیں ہے محق اللہ اور ربا کوئی بھی صدقات اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے صدقات کو بڑھاتا ہے تو سود کے اندر کبھی فائدہ نہیں ہو سکتا کبھی بھی نہیں ہو سکتا فائدہ وقتی طور پر آدمی کو دکھتا ہے لیکن حرام ہے وہ ایک طرح کی بیماریاں انسان کے پاس آ جاتی ہیں اور سارا پیسہ بیماریوں کے اندر خرچ ہو جاتا ہے مقدمے کے اندر ناجائز مقدمہ ایکسیڈنٹ فلاں بیماری فلاں یہ وہ سارا پیسہ اسی کے اندر چلا جاتا ہے جی ہاں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت نہیں ہوتی اللہ نے جو حرام کر دیا وہ حرام ہے وہ اگر اس کے اندر بھلائی ہوتی تو اللہ اس کو جائز کرتا تو اللہ نے جو حرام کر دیا اس کے اندر کبھی خیر بھلائی نہیں ہو سکتا تو یہ شکل بھی ہمارے معاشرے کے اندر کثرت سے رائج ہے جو لوگ کرتے ہیں بہت ساری چیزیں ہیں ہمارے معاشرے کے اندر جو لوگ انجام دیتے ہیں فکس ڈپوزٹ لوگ ہمارے یہاں کرتے ہیں خاص طور سے بچی کی ولادت پر پیسہ جمع کر دیتے ہیں ایک لاکھ روپیہ بچی جب ہوگی اٹھارہ سال کی تو اٹھارہ لاکھ ہو جائے گا وہ یا مان لیجیے دس لاکھ ہو جائے گا اور اسے بچی کی شادی کر دیں گے حرام ہے یہ سبھی چیزیں حرام ہے نہ جائے شادی میں پیسہ اسے بھی کم خرچ خرچ کرنے کے لیے کہا گیا ہے اور سود لے کر کے حرام کاروبار کر کے انسان اپنی بیٹیوں کی بیٹوں کی شادی کرے تو یہ کیا ہے شریعت کے اندر حرام یا ناجائز ہے کیا آپ فکس ڈپوزٹ کر دیں اور بعد میں پیسے جو ہے زیادہ لے لیں آپ اگر کسی نے فکس ڈپوزٹ کر دیا ہے اس کو چاہیے کہ پیسہ اپنا نکال لے جتنا جتنا لگایا اتنا لینے کا حق رکھتا ہے دس لاکھ یا دو لاکھ جمع کیا جو بھی جمع کیا وہ اپنا اس کا اصل ہے اس کا اپنا کیپٹل وہ لے لے باقی پیسے کو نہ لے چھوڑ دے یا لے لے لیکن کہیں پر جا کر کے خرچ کر دے کہیں راستہ بنوا دے کہیں پل بنوا دے کہیں ہمام بنوا دے کہیں جو ہے بہت زیادہ جو غریب لوگ ہیں بیمار ہیں بہت بڑی بیماری میں ان کو کینسر ہے اور اس طریقے سے علاج کے لیے پیسہ چاہیے ان کے پاس پیسہ نہیں ہے جان بچانے کے لیے ان کو دے دے ثواب نہیں ملے گا ایک بوجھ ہے گند ہے جو آپ نے اپنے سر سے اٹھا دیا ہے ایک آدمی کی جان بچ جائے گی یہ صرف کر سکتے ہیں آپ لیکن خود اپنے کام کے لیے اس کو استعمال نہیں کر سکتے اگر کسی نے ایسا لگا کر کے رکھا ہے تو اس کو چاہیے کہ نکال لے اس میں سے پیسہ جو اس کا اپنا ہے وہ استعمال کر لے اس کے لیے جائز باقی جو زیادہ ملے اس کو ان جگہوں پر خرچ کر دے ایسے ہم لوگ بینک میں پیسہ رکھتے ہیں سود آتا ہے تو اس کو کیا کریں گے آپ اس سود کو نکال کر کے استعمال نہ کریں اپنے لیے آپ کہاں استعمال کریں اس کو ہمام ہے پل ہے اور کہیں راستہ خراب اس کو بنوا دیں کوئی بہت زیادہ بیمار ہے اس کو علاج کے لیے چاہیے پیسہ نہیں ہے زندگی کا مسئلہ ہے کینسر بڑی بڑی بیماریاں آپ اس کو دے دیں اس طریقے کے کاموں کے اندر آپ جو ہے اس کو دے سکتے ہیں لگا سکتے ہیں لیکن اپنے اوپر اس کو خرچ نہیں کر سکتے اپنے ہمام کے لیے اس کو خرچ نہیں کر سکتے یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو رشوت دینا پڑتا ہے مجبوری میں رشوت دینا پڑتا ہے تو اس سود کی رقم کو رشوت کی جگہ پر آپ استعمال کر سکتے ہیں آپ کو پاسپورٹ بنوانا ہے اگر آپ پانچ ہزار روپیہ نہیں دیں گے پولیس کو تو وہ پولیس آپ کے لیے صحیح رپورٹ نہیں لگائے گی آپ کا حق ہے پاسپورٹ بنوانا یا کوئی کام کرنا لیکن ناجائز طور پر رشوت لیتے ہیں تو آپ وہاں پر سود کی رقم کو استعمال کر سکتے ہیں کہ وہاں چلا جائے گا حرام پیسہ حرام کے اندر چلا گیا جی ہاں لیکن اپنی ذات کے اوپر اپنے کاروبار میں اپنے گھر کے لیے یا اپنے کار کام کے لیے انسان اس کو استعمال اس طریقے سے نہیں کر سکتا ہے جی ہاں تو یہ فکس ڈپوزٹ وغیرہ جو ہمارے یہاں کیا جاتا ہے یہ بھی کیا ہے حرام اور ناجائز ہے اس طریقے سے کچھ لوگ کاروبار کرتے ہیں آپ ان کو کچھ پیسے دے دیں گے وہ لاکھ دو لاکھ روپیہ وہ ہر مہینے آپ کو فکس دیں گے یہ بھی حرام ہے ناجائز ہے اس میں کیا ہوتا ہے مزاربہ مزاربہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جتنا فائدہ ہوگا اس میں دونوں جس پر اتفاق ہوگا دونوں کا اتنا لیں گے جیسے ففٹی ففٹی کا ہو جائے کہ آپ کا پیسہ اور ایک آدمی کی محنت ہے جو فائدہ ہوگا ہم آدھا آدھا لیں گے یا ہم ساٹھ پرسینٹ آپ کو دیں گے چالیس ہم لیں گے جس پر بھی آپ دونوں کا اتفاق ہو جائے گا دو آدمیوں کا وہ آپ لے سکتے ہیں فائدے میں یہ نہیں کہ آپ فکس کر دیں کہ بھائی میں نے آپ کو تین لاکھ روپیہ دیا ہے ہر مہینہ مجھے پانچ ہزار چاہیے یہ حرام ہو جائے گا کیونکہ بزنس ہے یہ بزنس میں کبھی فائدہ کبھی نقصان کبھی کم فائدہ کبھی زیادہ فائدہ اس لیے فکس انسان اگر کر دے گا تو یہ سود ہو جائے گا حرام اور ناجائز ہو جانا شروع کے اندر فکس نہیں کرنا آپ کو آپ اس کو دیں کہ بھائی یہ پیسہ آپ کیجئے بزنس جو فائدہ ہوگا اس میں پرسنٹیج اور فیصد کے لحاظ سے ہم اور آپ لے لیں گے جس پر اتفاق ہو تو یہ چیز جائز ہوگی اگر فکس کر دیں گے تو پھر یہ چیز حرام اور ناجائز ہو جائے گی اور یہ چیز آج ہمارے معاشرے کے اندر رائج کہ لوگ فکس کر دیتے ہیں ہم کو ہر اتنا مہینہ چاہیے ہر مہینے چاہے آپ کو فائدہ ہو چاہے آپ کو نقصان ہو جو بھی ہو یہ گویا کہ قرض اس نے دیا ہے اور قرض میں فائدہ لے رہا ہے اور قرض میں فائدہ لینا یہ حرام اور ناجائز ہوتا ہے تو اس طرح کی شکلیں ہمارے معاشرے کے اندر کثرت سے رائے ہیں لوگ پیسے بھی سود پر دیتے ہیں پیسے بھی لوگ سود پر دیتے ہیں قرض آپ کو دیں گے سود پر آپ کو پیسے کی ضرورت ہے شادی بیاہ اور کچھ معاملہ ہے آپ کے پاس نہیں ہے کچھ لوگ بینکوں سے نکالتے ہیں سود پر اور کچھ لوگ کسی فرد کے پاس جائیں گے مہاجن اور مالدار آدمی کے پاس وہ آپ کو سود پر دے گا تو یہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر کثرت سے رائج ہے تو بہت رائج ہے تو یہ چیز میرے ساری چیزیں حرام اور ناجائز ہیں ایک دم جائز نہیں ہے ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں کہ انہوں نے ایک کروڑ روپیہ بینک میں جمع کر دیا یا پچاس لاکھ جمع کر دیا پچاس لاکھ ان کو ہر مہینے مان لیجیے پچاس ہزار روپئے ملتا ہے ہر مہینے اس پچاس ہزار کو خرچ کرتے ہیں کھاتے پیتے ہیں ان کا پچاس ہزار بینک میں اماؤنٹ پڑا ہوا ہے اس طریقے کے اتنا لوگوں کے اندر لالچ گئی ہلس اور دنیا داری اور تما اور حرام کمانا کیسے بھی مال کمانا گھر بنانا یہ ساری شکلیں میرے بھائی لوگ کرتے ہیں یہ ساری چیزیں حرام اور ناجائز ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعلان جنگ ہے سود لینا دینا سخت جرم ہے حرام ہے بڑا گناہ ہے جہنم کی وعید ہے لہذا ایسے سارے کاروبار سے ایسی ساری چیزوں سے انسان کو دور رہنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھ امین بارک اللہ علیہ فرقہ دین و نفا ان کم تو ذکل ان تعالیٰ جواد قریب ملکم بروں الرحمن الرحیم مالک یوم الدین واشد اللہ